سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے سبحان اللہ سبحان اللہ الحمد للہ اللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ ان میں سے کوئی ایک کلمہ بار بار پڑھتے رہے دروشی پڑھتے رہے استعفار پڑھتے رہے قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہے کوئی بھی نیک کلمہ زبان پر جاری رہے میرے حضرت فرمائے لگے یہ زبان کیا ہے یہ نیکیوں کی مشین ہے نیکیوں کی مشین جتنی جلدی نیکی زبان کے ذریعے کر سکتا ہے اتنی جلدی نیکی شاید کسی اور عضو سے یا کسی اور طریقے سے نہیں کر سکتا ہے کہاں اسے ایک مرتبہ سب کہہ لیں سبحان اللہ یہ آپ نے کتنی بڑی کمائی کر لی ہے میرے حلف فرمائے لگے کہ صرف ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا الحمد للہ کہنا اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی نیک پیارا نام لینا ان کو خوش کرنے والا کوئی بھی نیک عمل کرنا یہ پوری دنیا کی دولتوں سے خزانوں سے شاہی محلہ سے بڑھ کر ہے ہاں،, ہاں یہ گلبرگ کی کوٹھیوں سے بڑھ کر ہے ڈیفینس کی کوٹھیوں سے بڑھ کر ہے آگنا یہ اس پیاری ذات کا نام لیا ہے جن کے نام کے صدقے میں یہ آسمان کھڑا ہوا ہے زمین خزانوں سے بھری ہوئی اور ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے آ ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے زبان سے اللہ پاک کی ذات کو یاد کرنے کا ایک مطلب یہی ہے کہ زبان سے اللہ تعالیٰ کا نام لیتا رہے زبان سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے آ رہا ہے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف جائیں تو راستے میں مختلف جگہوں پر بورڈ لگے ہوتے ہیں لکھا ہوتا ہے اذکر اللہ اذکر اللہ کو اللہ تعالیٰ کو یاد کرو یاد رہا وہاں وہاں ایک لفٹ میں وہاں لفٹ میں جملہ لکھا ہوا دقائق الانتظار تم بالاستغفار دقائق الانتظار تملأ بالاستغفار کہ انتظار کی گھڑیوں کو استغفار سے بھر آ کہ دقائق الانتظار اب بل استعفار اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائیں اللہ اپنی مہربانی فرمائیں میں لندن ایئرپورٹ پر بیٹھا ہوا وہاں جہاد میں تاخیر تھی جہاد میں تاخیر ایک صاحب کو دیکھا وہ دیوار کی طرف منہ کر کے دیوار کی طرف منہ کر کے اپنی تسبیح پڑھ کر اللہ اللہ کرنے میں لگے ہوئے دائیں بائیں کی کوئی خبر نہیں آ رہا ہاں اعلان ہوا جہاد میں بیٹھنے کا اپنی تسبیح پکڑی ہوئی سر جھکائے ہوئے جا رہے جہاد میں طرف سیٹ کے اوپر بیٹھ گئے اور وہاں بھی اللہ اللہ کر رہے اور رو رہے اللہ تعالیٰ سے لو لگا رکھے پھر مجھے اندازہ ہوا کہ جب آدمی یہ سوچے مجھے اور کوئی دیکھے نہ دیکھے میرے پیارے مولا ہر وقت دیکھ رہے ہیں ان کی نظر سے میں نہیں چھو سکتا پھر اللہ تعالیٰ سر سے لے کر پیر تک اللہ ایک ایک روح کو اللہ جھکنے کی توفیع عطا فرمائے ہیں ذکر اللہ سے مقصود یہی جذبہ ہے علم یا بار بار اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے اس کا مقصد یہی ہوتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان اور ان کی ذات کا استحصار ہمیں نصیب ہو جائے گا اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اپنی بارگاہ میں تو اللہ پاک کی ذات کو یاد کرنے کا ایک مطلب یہی ہے کہ زبان سے اللہ تعالیٰ کا نام لیتے رہیں زبان سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں حضرت حکیم علمت حضرت و رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے کہ یہ زبان سے گناہ کرنا آسان ہوتا ہے زبان سے گناہ کرنا آسان ہوتا ہے زبان کے گناہوں کا علاج یہ ہے کہ زبان جتنا اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشہور رہے گی خیر کی بات کہنے سننے میں لگی رہے گی گناہوں سے خود بخود بچی رہے گی فرصتی نہیں ملے گی ہاں گناہ سے بچنے کا آسان طریقہ بھی یہی حال تھا تھوڑے بہت نے یہ گناہوں کے جھونکے آتے رہتے ہیں خیالات و ساوس آتے رہتے ہیں حدیثی میں آتا ہے ان شیطان یجری من الانسانی مجردم شیطان انسان کے اندر خون کی طرح بھاگا پھرتا ہے جیسے انسان کی رگ رگ میں خون گردش کرتا ہے اس طرح شیطان بھی یہ بھی گردش کرتا ہے یہ دل کے قریب پہنچ کر وہ ثابت ڈالتا رہتا ہے یا کہاں ایک حدیثی میں یہ دعا آئی الحمد للہ رد قید شیطان الوسوسہ کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے مکر کو صرف وسوسے تک محدود رکھا ہے وسوسہ ڈال سکتا ہے آگے یہ نہیں کہ بالکل آگے ہے زبردستی وہ کسی کام میں مبتلا کر دے گناہ میں مبتلا صرف وسوسہ ڈالتا ہے نا لیکن جو بری مجلس ہوتی ہے یہ یہ بہت خطرے کی چیز ہوتی ہے ہاں ایک حدیث شریف میں آتا ہے المر على دین خلیل ہی من ظلم او خالب قال قالیہ سلاۃ و السلام کہ المر على دین خلیل ہی کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے فلین من یو ہے وہ غور کرے ہے غور کرے سوچے کہ وہ کس کے ساتھ دوستی کر رہے ہاں کہیں دوستی کے روپ میں اپنے ایمان کو خطرے میں تو نہیں ڈال رہا یار کہاں فلی ایک بھائی ریڑھی لگانے والے وہ سنگترے بیچ رہے سنگترے بیچ رہے تو بولی لگا رہے بولی لگا رہے اچھے اچھے اچھے سنت کیا کہ اچھے سنترے اچھے سنترے اچھے سنترے وہ تو اپنے انداز سے کہہ رہا تھا نا اچھے سنترے اچھے سنترے ایک بزرگ انہوں نے جب یہ الفاظ سنے تو وجد میں آ گئے کہنے لگے کتنا اچھا جملہ کہہ رہا یار کہ اچھے سنگ اچھے سنگ ترے اچھے سنگ ترے کہ جن کے سنگ اچھے ہوں وہ تر گئے ہاں، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائیں نیک مجالس غلط ماحول سے بچا کریں غلط صحبت سے بچا کریں ہاں اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا کہاں لیک مجالس بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہوتی ہیں ہاں بڑی آسانی ہو جاتی ہے ہے پھر بالخصوص اللہ تعالیٰ کہیں بھی اپنے بزرگوں کا سائے نصیب فرما دے ان کی مجلس میں حاضری کی توفیع طا فرما دیں ان کے قدموں میں بیٹھنے کی توفیع طا فرما دیں یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے اللہ طالب مجالس غنیمت ہوتی ہیں آ ہوں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اللہ اپنی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے فرمائے لگے تربیت نیک ہو تربیت نیک ہو فاضل اور بی برابر ہے تربیت نیک ہو فاضل اور بی برابر فرمائے لگے تربیت نیک ہو نیک صحبت میسر ہو کہیں نہ اللہ والوں کا سایہ میسر ہو پھر دینی مدرسے میں پڑھنے والے طلباء سکول کالج میں پڑھنے والے طلباء سب کی منزل برابر ہے پھر سب کی صلاحیتیں اللہ تعالیٰ کی خوشی میں استعمال ہو جاتی ہیں آگاہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ ہے پھر میرے حضرت جامع شبیہ میں ہے تو ابا کو نصیح فرماتے یار کہاں اے جملہ یہ بھی فرماتے لیکی کی تنخواہ دنیا میں نہیں ہے لیکی کی تنخواہ دنیا میں نہیں یار رہا ہوں آپ کاروبار کر رہے ہیں بھائی ندیم آپ کی دکان ہے دکان ہے ہمارے بزرگ فاروق صاحب ہیں اور ہمارے آپ کاروبار کرتے ہیں کاروبار میں آپ کو لاکھوں کا نفع ہو جائے آپ امانت داری کے ساتھ دیانت داری کے ساتھ خدا خوفی کے جذبے کے ساتھ اپنے حق حلال کی روزی کما رہے ہیں اس میں لاکھوں کا نفع ہو جائے یہ آپ کی نیکی امانت داری کی تنخواہ نہیں ہے یہ تو آپ کی دال روٹی ہے یار رکھنا یہ تو دنیا کی دال روٹی ہے یا کسی محکمے میں آپ ملازمت کرتے ہیں کوئی بھی عہدہ اور منصب ہے چاہے آپ کی ہزاروں میں تنخواہ ہے ہے لاکھوں میں تنخواہ ہے لیکن اگر آپ امانت داری دیانت داری کے ساتھ انشاءاللہ جو اپنی خدمت سر انجام دے رہے ہیں یہ جتنی بھی تنخواہ مل رہی ہے یہ آپ یہ آپ کی تنخواہ نہیں یہ تو آپ کا جیب خرچ ہے یار کہاں نیکی کی تنخواہ دنیا میں نہیں آ رہا ہاں نیکی کی تنخواہ اوپر ملے گی نیکی کسے کہتے ہیں نیکی کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو خوش کر دے بس یہ ہے نیکی آ رہا ہاں نیکی کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو خوش کر دے آ رہا ہاں۔ چاہے راستہ ان کے کرم کے بہانے بے شمار ان کی خوشی کے بہانے بے شمار یا رکھنا رہا یہ جتنی بھی عبادات ہیں فرائض واجبات نفل ہر نیک عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کو خوش کر دے یہ سب اللہ تعالیٰ کی خوشی کے بہانے آتے ہیں ہاں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائیں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائیں اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ ہر نیک عمل اس جذبے سے کہ شاید اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نظر پڑ جائے گا ہاں ہاں اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ ہمارے بڑے بزرگ فرمائے لگے کسی نیکی کو معمولی نہ سمجھے ایک نمبر سے آدمی پاس بھی ہو جاتا ہے ایک نمبر سے فیل بھی ہو جاتا ہے ہر نیکی کو یوں سمجھے شاید ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بہانہ بن جائے ہر گناہ کو یوں سمجھے کہیں اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا ذریعہ نہ بن جائے ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ اپنے ہم راستے میں ہیں یہ منزل نہیں رہ گزر ہے یار ہاں۔ یہاں تو ہم کمائی کے لیے ہیں ہم یہاں آخت کی تیاری کے لیے آئے ہاں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے کرتا رہتا ہوں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اللہ اپنی بارگاہ فرمائے نیک صحبت میسر ہاں پھر آگے منزل سب کی برابر یار کہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی کسے کہتے ہیں فرمائے وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو خوش کر دے اللہ تعالیٰ کو راضی کر دے یار کا کسی نیکی کو معمولی نہ سمجھے یار کہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ اپنی بارگاہ مقبول کہاں شریعت متحرہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی چھتری کا نام ہے کل ابو داؤ شریف حدیث بھی کتاب ہے اس کا سبق ہو رہا طلباء کی خدمت میں اللہ تعالیٰ کی توفی سر کر رہا کہ شریعت مطالعہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی چھتری کا نام ہے ہاں بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا انعام ہماری زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں قدم قدم پر اللہ پاک کے پیارے حبیب اللہ علیہ وسلم آپ کی مبارک تعلیمات قدم قدم پر رہنمائی ایک ایک سانس میں ہماری رہنمائی کر رہی ہیں آپ آپ دکان میں بیٹھے ہیں وہاں پر رہنمائی دفتر میں بیٹھے ہیں وہاں پر رہنمائی کھیتی باڑی میں ہیں وہاں پر رہنمائی راستے میں چل رہے ہیں وہاں پر رہنمائی نماز پڑھ رہے ہیں وہاں پر رہنمائی قدم قدم پر رہنمائی ہے پرسوں کچھ مہمان تشریف لائے ہوئے ایک عالم دین لگے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے کسی بندے کو محروم نہیں رکھا ہے گا ہر جگہ اللہ نے اپنی رحمت کے بہانے اللہ نے چھپا رکھا ہے آگا ہاں اللہ تعالیٰ ہے میں ہر جگہ بس میرا کروں تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے کہ آدمی اوپر دیکھے کہ میں اپنے پیارے مولا کو یہاں کس طرح خوش کروں یار کا ہاں اللہ تعالیٰ سب کو توفیع نصیب فرمائے اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے اب آپ دیکھ لیں فضائے حاجت کرنا بول و براز کرنا بول و براز کرنا فضائے حاجت کرنا پیشاب وغیرہ کرنا ایک طبی چیز ہے ایک اپنی طبی ضرورت کی چیز ہے طبی حاجت ہے لیکن شریعت مطالعہ نے یہاں بھی کتنے آداب بتلائے ہیں آگا کہ تم نے قضاء حاجت کس طرح کرنی ہے کن چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے آگا تو اور جو بڑی باتیں ہیں وہاں پر کتنے آداب ہوں گے اور کتنی رہنمائی ہوگی آگا ہاں فضائے حاجت کے آداب میں سے ایک عدم تعظیم قبلہ اللہ کے گھر کی تعظیم ہو اللہ تعالیٰ کے گھر کی تعظیم بخاری شریف کی روایت ہے کہ فلا تستقبل القبلۃ ولا تستدبروها کہ قضائے حاجت کرتے وقت قبلے کی طرف نہ منہ ہو نہ پش ہو یار گا کہ قضائے حاجت کرتے وقت قبلے کی طرف نہ منہ ہو نہ پش ہو یار رہا اللہ اللہ کے گھر کی تعظیم یا رکھا ہاں بزرگ تھے ان کو معلوم ہوا ان کو معلوم ہوا کسی کے بارے میں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں بزرگ ہیں تو وہ وہ ان سے ملنے کے لیے تشریف لے گئے وہ ان سے ملنے کے لیے تشریف لے گئے ملنے کے لیے تشریف لے گئے جب ان کے قریب پہنچے تو تو ان کی ایک حالت دیکھی کہ انہوں نے قبلے کی طرف تھوک دیا ہے انہوں نے قبلے کی طرف تھوک دیا ہے تو بغیر ملے ہی واپس آ گئے کہنے لگے جن کے جن کے دل میں اللہ تعالیٰ کے گھر کی تعظیم نہیں ہے وہ ولی کیسے ہو سکتے ہیں ہاں حدیث شریف میں آتا ہے بائیں طرف تھوکنا چاہیے ہمیشہ کہ بائیں طرف تھوکے لیکن اگر بائیں طرف قبلہ ہو تو تھوڑا سا مڑ جائے پھر جائے یار کہاں جہاں اللہ گھر کی تعظیم یار کہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی پر ہے تعظیم قبلہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی تعظیم پھر ایک عدم کمال نظافت خوب صفائی حاصل کرنا خوب صفائی حاصل کرنا ہے کہ پہلے ڈھیلے سے سنجا کرے اور پھر پانی سے ہی سنجا کرے تو اس سے خوب صفائی حاصل ہو جاتی ہے یہ ایسے ہے جیسے کہ دیہاتوں میں یہ یہ خواتین پہلے برتنوں کو پہلوں کے برتنوں کو مٹی سے مانجتی اور پھر اس کے بعد پانی سے دھو لیتی تو وہ برتن خوب صاف ہو جاتا اب تو نہیں لیکن ہمارے گاؤں میں دیہات میں پہلے بیت الخلاء گھروں میں نہیں ہوتے تھے گھروں میں نہیں تو باہر قضائے حاجے کے لیے جاتے باہر قضائے حاجے کے لیے جاتے قضائے دور جاتے تو وہاں پہلے ڈھیلے سے سنجا کر لیتے اور پھر بعد میں پانی سے سنجا کر لیتے اس سنت پر بڑی آسانی سے عمل ہو جاتا ہے یا رکھنا بہل اب بھی ہے ہاں پھر آخری درجہ تو یہی ہے نا پھر پانی سے سنجا کر لیں پانی سے ہاں شریعت متحرہ یہ یورپ والے حضرات ہیں نا میرا کرو ہمارے ایک نئے کو صاف فتمائیں لگے یہ تہذیب یافتہ تو ہیں لیکن تہارت یافتہ نہیں کر تہارت یافتہ ہاں ہے تہارت تو میرا کروں میں تو وہ شریعت آداب کی رعایت رکھ کر حاصل ہوگی یار ان بیچاروں کو تو یہ سمجھا کرنا نہیں آتا ہے یاد نہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ اپنی مہربانی فرمایا کہاں شریعت متحرہ یار کہاں بعض ایسے بھی یار وہ کوئی ٹیشو وغیرہ وہ استعمال کر لیا اور پھر بعض دفعہ ایسے ٹپ بنا رکھے ہوتے ہیں اور انہی میں پھر وہ پانی میں لیٹ جاتے ہیں وہی گندگی اور پھیل جاتی ہے اللہ شریعت آپ حضرات شکر کریں کہ یہ اللہ نے ہمیں اس اندھیرے کے دور میں اللہ نے اسلام کی دولت سے مالا مال کر رکھا ہے آپ غیروں کی نقل نہ اتارے یاد رکھنا شریعت متحرہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اللہ آپ نماز پڑھتے ہیں دن میں پانچ مرتبہ وضو کرتے ہیں آپ دیکھ لیں نمازی کے چہرے پر جو نور ہوتا ہے یاقنا شاید وہ کسی اور کے چہرے پر نہ ہو یاقنا فجر کی نماز آپ نے پڑھی مسجد سے آپ نکلیں گے ایک نمازیوں کے چہرے پر خاص قسم کا نور چمک رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے پاکی نہ پاکی یہ اسلام سکھلاتا ہے اگلا ہاں کمال نظاف خوب صفائی حاصل کرنا فضائے حاجت کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے ترک ایزائے غیر غیر کسی اور ہے کہ غیر کو اذیت دینے سے غیر کی اذیت کو چھوڑنا کہ قضائے حاجت میں کسی کو تکلیف نہ دے کہ کسی سائے دار درخت کے نیچے کسی سائے دار درخت کے نیچے پیشاب نہ کرے جہاں پر لوگ بیٹھتے ہوں تاکہ ان کو تکلیف نہ ہو راستے میں پیشاب نہ کرے آگا ہاں راستے میں پیشاب نہ کرے آگے ہاں، آپ دیکھ لیں یہ یہ راستے میں اب یہاں تو خیر شہر ہے لیکن دیہاتوں میں کہیں راستے میں پیشاب کر رکھا ہو تو گزرنے والوں کو کتنی تکلیف ہوتی یار کر اور راستے میں تھوکنے کی ضرورت ہو تو اس کے اوپر کوئی مٹی برا ڈال دی اس کے اوپر یاد رکھنا تاکہ دیکھنے والے کو تکلیف نہ ہو یاد رکھنا بیت الخلاء میں جائیں تو وہاں بھی پانی برا ڈال دیں یاد رکھنا ہے شریعت متحرہ قدم قدم پر یاد ہے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی پر مایا ہے ہمارے حضرت مولانا محمد یوس الدھیانوی شہی رحمۃ اللہ علیہ میں چناب نگر میں حضرت کے قدمہ میں بیٹھا ہوا تو حضرت اچانک وہ بیت الخلاء میں تشریف لے گئے بیت الخلاء میں لیکن دروازہ کھلا ہوا دروازہ کھلا ہوا دروازہ کھلا ہوا تو میں اٹھ کر گیا دیکھا کہ ایک صاحب پہلے قضائے حاجت کر کر گئے بس وہ پانی شاید نہیں ڈال سکے یہاں تو حرت لوٹا بھر کر پانی ڈال رہے تاکہ آنے والے کو تکلیف نہ ہو دو تین غالباً ایک دو لوٹے بھر کر ڈال دیے لیکن نجاست بہی ہی نہیں پھر ایک ساتھی قریب کھڑے ہو وہ کہنے لگے کہ حرت میں ڈال دیتا ہوں باب اللہ ہے پھر انہوں نے بعد میں کوئی دو تین لوٹے ڈالے تو نجات سے بہ گئی یار ہمارے اکابی حضرات یوں میرے یہ یوں نہیں چمکا یا رکھا الحمد للہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے یہ شریعت متحرہ اللہ تعالیٰ قدم قدم پر رہنمائی یار رکھا ہاں ترک ایزائے نفس اپنے آپ کو بھی تکلیف سے بچانا ہے کہ اسی طرح کوئی نوکدار پتھر ہو اس سے ہی سنجا نہ کریں کسی میں میں پیشاب نہ کرے کہیں کوئی جانور وغیرہ نکل آئے اور ڈس لے تکلیف پہنچا دیا رکھنا اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ اپنی مہربانی فرمائے کپڑوں کی احتیاط حفاظت کوئی کوشش کرے کپڑوں کو چھیٹے نہ لگے یار ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمایا جہاں تک ہو شریعت متحرہ ایک حدیثی میں آتا ہے اس تنظی ہو من البول فن عامت عذاب القبر من ہو کہ تم پیشاب کی چیٹوں سے احتیاط کیا کرو کہ عام طور پر عذاب قبر اسی کی وجہ سے ہوتا ہے پیشاب کی چیٹوں سے احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے بہت کوشش کی جائے پیشاب کی چیٹوں سے بچا جائے پاکی نہ پاکی کی احتیاط رکھی جائے ہاں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے الحمد للہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اور فضائے حاجت کے لیے جائیں ہاں، یہ دعا پڑھ لیا کریں اللہ من القبصی وبائی اللہ من رکھنا یہ دعا پڑھ لیا کریں بیت الخلاء سے باہر نکلیں تو یہ دعا پڑھ لیا کریں بیت الخلاء سے باہر نکلیں تو یہ دعا الحمد للہ لذیح اضحب انضاء فانی کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں کہ جس نے مجھے عافیت نصیب فرمائی وہ ان و وافانی کہ جس نے مجھ سے تکلیف والی چیز کو دور کیا اور مجھے عافیت نصیب فرمائی ہاں آپ دیکھ لیں فضائے حاجت ہو یا رکھنا اور پیشاب کرنے کی جگہ نہ ملے تو ہے بیت الخلاء نہ ملے کتنی تکلیف ہوتی یاد ہاں اللہ ہم تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے سمندر میں ڈوبے ہوا یار کہانا ہوں راول پنڈی میں ایک, ایک, ایک, ایک صاحب تھے ان کے بول و بول و براز کے یہ پیشاب پخانے کے دونوں راستے بند دو راستے بند تو آپریشن کے ذریعے کوئی مشین والا لگوا رکھی تھی اس کے کوئی ناڑی وغیرہ کوئی مشین والا لگوا رکھی تھی اس کے ذریعے بس وہ کچھ اپنا اپنی ہے قضاء حاجت وغیرہ کرتے ہیں وہ غسل خانے میں غسل کر رہے ہیں مشین بھی کوئی جیب میں ڈال رکھی اور وہ اپنے کپڑے وہ وہ دروازے کے اوپر رکھے وہ دیوار کے اوپر رکھے باہر سے کوئی چور آیا اور وہ کرتا ہی اٹھا کے لے گیا وہ بڑے پریشان پھر مسجد میں اعلان کروایا خدا کے لیے چلو میری کوئی اور چیز ہے وہ لیکن یہ میری کم از کم مشین تو واپس کر دیں مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے میں نے اس کرنا ہے لڑا نہیں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ اپنی بارگاہ مکو ہے ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے سمندر میں ڈوبے ہوا یا رکھنا یہ صحت مند وجود اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے یا رکھنا اور ہر نعمت اللہ پاک کی ذات کو پہچاننے کے لیے ہوتی ہے ایک ایک نعمت اللہ تعالیٰ کی یاد کی طرف متوجہ کر رہی ہے ہاں اللہ تعالیٰ سب کو توفی نصیب فرمائے اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمایا رکھ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے اللہ اپنی بارگاہ میں ایک ادب یہ بھی ہے یا رکھنا ہاں ابو داؤ شیف کی پہلی حدیث کتاب و کی کہ اللہ پاک کے پیارے حبیم تو اللہ علیہ وسلم اذا المذہب ابادا کہ جب آپ قضاء حاجہ کے لیے تشریف لے جاتے تو آپ دور تشریف لے جاتے آتا ہاں دور پہلے جب جب حجرات مبارکہ میں ابھی بیت ال یعنی اس میں یعنی بیت الخلاء کا بندوبست نہیں تھا تو آپ باہر تشریف لے جاتے دور تشریف لے جاتے کمال تستر اس میں خوب پردے کی تعلیم دی گئی یار ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا ہاں وہ پردے کی تعلیم دی گئی یار کا ہاں اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائیں اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائیں جیسے اب یہ بیت الخلاء ہیں خیر ان میں بھی ہیں کہ پردہ حاصل ہو جاتا ہے بدن سے پردہ حاصل ہو جاتا ہے ہر ہے ایسی باہر کہیں جنگل میں جائیں تو وہاں پر ایسی جگہ پر قضائے حاجت کریں کہ جہاں جہاں سطر سے پردہ ہو جائے یار ہاں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے شریعت متحرہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی چھتری کا نام یاد رکھنا ہے اور ایک یہ بھی ہے کوئی اپنے بزرگ حضرات ہوں بڑے حضرات ہوں ان کو اگر قضاء حاج کے لیے لے جائیں تو بیت الخلاء کے قریب کھڑے نہ ہوں یا رکھنا ہاں، ہم بیت الخلاء کے ہیں کیونکہ پیٹ پیڑ کی حالت ہمیشہ ایک جیسی نہیں ہوتی کبھی نامناسب آواز نکلنے کا اندیشہ ہوتا ہے یا رکھنا پیٹ کی حالت ایک جیسا نہیں ہوتی یعنی یہ جو قضائے حاج کا ایک ادب کو دور جا کر اس میں یہی تعلیم دی گئی تاکہ نامناسب آواز سے بھی پردہ ہو جایا اگر ہاں, ہاں،, ہاں۔ میں وہاں طلباء سے رکھ کر رہا تھا طلباء سے خیر کہ جب قضائے حاجت قضائے حاجت کریں تو بعض دفعہ کوئی ایسی حالت پیش آ جائے کسی کے ساتھ کوئی نامناسب آواز آ جائے تو وہ باہر نکلیں تو ان کی طرف دیکھیں نہیں تاکہ ان کو شرمندگی نہ ہو جائے شریعت متحرہ ہے قدم قدم پر یار رگڑا ہے وہ حالت تو کسی کے ساتھ ہی پیش آ سکتی ہے بعض دفعہ کو اس حال کی پیجز کی شکایت ہوتی ہے تو غیر اختیاری طور پر ایسی حالت پیش آ جاتی ہے اللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا رہے اے صاحب کہنے لگے میرے اندر تکبر ہے تکبر ہے میرے اندر تکبر بڑائی دوسرے بھائی کہنے لگے جو روز بیت الخلاء میں جائے اس میں کیا تکبر ہو گیا رکھنا جو روز ہیں اپنے ہاتھ سے پیشاب پخانے کو صاف کرے اس میں کیا تکبر ہو گیا رکھنا وہ زیب دیتا ہے تکبر یا رکھنا ہے بڑائی تو رب کی شان ہے بندے کی شان تو پستی والی شان ہے یا رکھنا ہاں بڑائی بندے کو زیب نہیں دیتی بندے کی شان تو پستی والی شان یہ جتنا اللہ کے لیے جھکے گا اللہ اتنا ہی اس کو بلند بالا فرمائیں گے من اللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی اور اتفاق کی جڑ بھی توازو ہے اتفاق کی جڑ بھی توازو اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے کہ اتفاق کی جڑ توازو ہے فرمایا کوئی تو اللہ کے لیے جھک جائے یا رکھا بات ہاں لڑائی جھگڑے لڑائی کہل آگ نہیں ہے یا رکھنا ہاں فرمایا کوئی تو برف بنے یا رکھنا آگ کو پانی سے بجھایا جاتا ہے رکھنا ہاں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے اللہ اپنی بارگاہ اے صاحب لگے مجھے غصہ بہت آتا ہے مجھے غصہ بہت آتا ہے غصہ بہت آتا ہے تو میرے حضرت فرمائے لگے غصے کا آنا برا نہیں غصہ وہ برا ہے جس میں کسی پر ظلم دیاتی ہو جائے بس ظلم سے بچا کریں نہیں اے بھائیوں بھی کہیں لگے غصے کا آنا برا نہیں غصے کا دل میں بٹھانا برا ہے یا رکھنا غصے کا آنا برا نہیں غصے کا دل میں بٹھانا برا ہے چلو ہو جاتا ہے کچھ طبیعت میں کبھی کبھی کچھ کچھ حوالے سے پیش آ جاتے ہیں طبیعت میں کبھی کبھی تیزی آ جاتی ہے یا رکھنا لیکن یہ نہیں کہ یار ہر وقت دل میں غصے کو بٹھائے رکھیں یا رکھنا ہم نہیں پھر پھر یہ ہر وقت غصہ دل میں بیٹھا رہے تو پھر یہ کینہ بن جاتا ہے پھر وہی عداوت اور دشمنی کی شکل اختیار کر لیتے ہیں میرے حضرت ہیں تعلق حضرت کے مریدین تا اسی طرح شاگردوں میں سے کسی سے کوئی غلطی ہوتی کسی کو کوئی غلطی ہوتی اور پھر وہ حضرت سے معافی مانگتے تو ہر جواب میں فرماتے معاف دل صاف معاف دل صاف یہ نہیں کہ معاف کر دیا اور دل میں کوئی بات میں معاف دل صاف ہاں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے معاف کر دیا کریں یار ہاں دل میں نہیں رکھنی چاہیے بات یا رکھنا اللہ تعالیٰ اپنی متقین کی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے وہ غصے کو پینے والے ہیں یار کہاں غصے کو دل میں رکھنے والے نہیں غصے کو پینے والے یار کہاں ہے تو لطیفہ بھی ہے لیکن بال لطائف میں بڑے حقیقتیں چھپی ہوتی ہیں اب اللہ عالم حقیقت بھی ہو ایک ایک بزرگ استاد تھے ایک بزرگ استاد ان کے شاگرد ان سے پوچھنے لگے ان سے پوچھنے لگے ہمیں کوئی ایسی چیز بتلائیں کہ ہم کھا بھی لیں اور پی بھی لیں ہم کھا بھی لیں اور پی بھی لیں اور روزہ بھی نہ ٹوٹے ہم کھا بھی لیں اور پی بھی لیں اور روزہ بھی نہ ٹوٹے تو بزرگ استاد کہنے لگے آؤ آؤ میرے پاس آؤ میرے پاس کہ جوتے کھاتے جاؤ غصہ پیتے جاؤ کھا بھی لو گے اور پی بھی لو گے روزہ بھی نہیں ٹوٹے گا <laughs> بجروں کے اپنے اپنے انداز سمجھانے کے یار حال ہے اور کھا بھی لو گے پی بھی لو گے اور روزہ بھی نہیں ٹوٹے گا یار کا یہ الحمد للہ تو بہرحال یہ غصہ پینا آگے نا یہ یہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے یہ بھی میں کروں یہ بھی اللہ نے مسلمان کی خوبیوں میں سے رکھی ہے یار کہاں یہ اللہ سے ڈرنے والوں کی خوبیوں میں سے ہے یار کہاں ہو جاتا ہے گھروں میں کچھ تھوڑی بہت کچھ باتیں پیش آ جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے برداشت کر لیا کریں یہ کڑوے گھونٹ پی لیا کریں ان میں ہی پتہ نہیں اللہ نے کتنا شربت ہے الحمد للہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اللہ ہمارے نانا جی تھے میں نے دیکھا دو بھائی تھے ان کے بڑے بھائی تھے وہی بڑی عمر کے تھے حرت حکیم الامت حرت خان بھی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں بیٹھنے والے نانا جی بھی بڑی عمر کے سفر سے باہر لیکن میں نے ایک عجیب مزاج دیکھا بڑے بھائی بڑا ہونے کی وجہ سے اپنے چھوٹے بھائی کو کبھی کبھی ڈانٹ ڈبٹ بھی کرتے تھے بعض دفعہ وہ اتنی خوب گرمی دکھلاتے لیکن نانا جی کو میں دیکھتا کہ بالکل خاموش بیٹھ بالکل سامنے خاموش اس تک نہیں کرتے تھے یار وہ بس وہ جتنا کہنا ہوتا کو دس پندرہ منٹ تو خوب رہا گرم گرم باتیں کرتے پھر اس کے بعد لیکن نانا جی بالکل چپ لیکن جب صبح ہوتی صبح ہوتی صبح ہوتی جب چائے کا وقت آتا کوئی چائے پینے کا ناشتے کا تو وہ بڑے بھائی اپنے چھوٹے بھائی گھر پہنچ جاتے ہیں کہتے میاں جی مجھے چائے پلاؤ اب چائے پلاؤ مجھے آ رہا ہے رات کو خوب ڈانٹ پڑ کر رہے ہیں اور صبح چائے اکٹھے پی رہے ہیں الحمد للہ یہ تھا اسے کہہ رہے اللہ تعالیٰ ہو جاتی ہے گھر میں کوئی تھوڑی بہت بات دل میں نہیں رکھنی چاہیے یا رکھنا کیا کرنا دل میں رکھ کر یا رکھنا ہے دل کو صاف کر لیا الحمد یہ ہے اس سے گھر جنت نظیر بن جاتے ہیں یار ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ اپنی بارگاہ یہ بڑوں کے کچھ ذکر خیر سامنے ہوں تو راہ مل جاتی ہے میرا ہاں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے برداشت دنیا کی یہاں کا کوئی حال ہمیشہ کے لیے نہیں میں کروں نہ یہاں کی خوشی ہمیشہ کے لیے نہ تکلیف ہمیشہ کے لیے دونوں میں امتحان ہے خوشی میں شکر کا امتحان تکلیف میں صبر کا امتحان جو ان دونوں امتحانوں کو پاس کر لے آگے جنت کی خوشیاں ہمیشہ ہی خوشیاں استقبال کے لیے کھڑی ہیں اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے <coughs> آمین آمین یا رب العالمین